عبد الوارث نے بیان کیا ان سے ابو تیاہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئیں ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا کھجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دیے گئے اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اڑسٹھ